اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ان کی جناب میں ادب کا لحاظ رکھنا یہ فرض ہے اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سابی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا یہ منع ہے ممنوع ہے ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شریعت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس لفظ کے دو معائنہ ہوں اچھے اور برے اور لفظ بولنے میں اس برے معائنہ کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ادب کا جو معاملہ ہے اس کی بھی یہاں پر بڑی امپورٹنس بیان کی گئی اور وہ امپورٹنس یہ ہے رب العالمین خود سکھاتا ہے یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام خود جاری فرماتا ہے یہ کتنی عظیم بات ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے